وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے پرامن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کے رب ہیں اور گواہی کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپا لے وہ گنہ گار دل والا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے کوئی چیز رہن رکھنے کا مسئلہ یعنی بحالت سفر اگر ادھار سدھار کا لین دین ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے یا ملے مگر قلم و دوات یا کاغذ نہ ہو تو رہن رکھ لیا کرو اور جس چیز کو رہن رکھنا ہو اسے حقدار کے قبضے میں دے دو مقبودتن کے لفظ سے استدلال کیا گیا ہے کہ رہن جب تک قبضے میں نہ آ جائے لازم نہیں ہوتا جیسے کہ امام شافی اور جمہور کا مذہب ہے مگر دوسری جماعت نے استدلال کیا ہے کہ رہن کا مرتہن کے ہاتھ میں مقبوض ہونا ضروری ہے امام احمد اور ایک دوسری جماعت سے یہی منقول ہے ایک اور جماعت کا قول ہے کہ رہن صرف سفر میں ہی مشروع ہے جیسے مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ لیکن صحیح بخاری صحیح مسلم شافعی میں ہے کہ رسول اللہ نے جس وقت فوت ہوئے اس وقت آپ کی ذرہ مدینے کے ایک یہودی ابو شہم کے پاس تیس وسق جو کے بدلے گروی تھی جو آپ نے اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے لیے تھے ان مسائل کے بست و تفصیل کی جگہ تفسیر نہیں بلکہ احکام کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ولی اللہ والمنت وبی المستعان اس کے بعد کے جملے فعین امینہ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کا حکم منسوخ ہو گیا شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نہ دینے کا خوف نہ ہو تو نہ لکھنے اور گواہ نہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں شہادت کو نہ چھپاؤ نہ اس میں خیانت کرو نہ اس کا اظہار کرنے سے رکو گواہی چھپانے والا گنہگار ہے ابن عباس صدی اللہ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی شہادت دینی یا شہادت کو چھپانا کبیرہ گناہ ہے یہاں بھی فرمایا اس کا چھپانے والا خطا کار دل والا ہے جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا ولا نک تم ان عید المن السمین یعنی ہم اللہ کی گواہی کو نہیں چھپاتے اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم گنہ گاروں میں سے ہیں اور جگہ اللہ نے فرمایا ایمان والو عدل و انصاف کے ساتھ زبانی گواہیوں پر ثابت قدم رہو گو اس کی برائی خود تم کو پہنچے یا تمہارے ماں باپ کو یا رشتے کنبے والوں کو اگر وہ مالدار ہو تو اور فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اولا ہے خواہشوں کے پیچھے پڑ کر عدل سے نہ ہٹو اگر تم زبان دباؤ گے یا پہلو تہی کرو گے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہارے اعمال سے خبردار ہیں اسی طرح یہاں بھی فرمایا کہ گواہی کو نہ چھپاؤ اس کا چھپانے والا گنہگار دل والا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں